ان کا نیچے لکھا یعنی یعنی ان کے حد میں ایمان پر حزن نہ کیجیے پس منہ پھیر رو آپ ان سے بس نہیں جو آپ ملامت کیے ہوئے ذکر فن ذکر تنفول حضرت اور فقط نصیحت کرتا رہے تم اور یہ فریدہ پیغمبر ہے حضرت چل کا ہے فرید پیغمبر یعنی التظام تذکیر التظام تذکیر التظام تذکیر فرید پیغمبر یعنی التظام تذکیر تو تذکیر کو نصیحت کو لازم رکھو اور نصیحت کرتے رہو آپ بس بے شک نصیحت نفع دے گی دے گی ایمان والوں کو مومنین سے مراد مومنین سے مراد وہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا یہاں بھی وہی بات ہے المتقین والی یعنی وہ لوگ جن کی قسمت میں مستقبل میں ایمان ہے جن کی قسمت میں ہاں ان کو فائدہ ہوگا تب بے شک نفیت نفع دے گی ایمان والوں کو سمجھے یہ بات صحیح جہاں نیچل کا جن کی قسمت میں ایمان ہے جن کی قسمت میں ایمان ہے لال الرحمن الرحیم خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ صرف میری عبادت کریں مگر تاکہ صرف میری عبادت کریں حضرت یہ مقبل کے لیے اللہ تعبیر ذکر تنفاول نصیحت کرتے رہو کیا کرو کیوں کیوں نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ میں نے انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اس لیے آپ اس نصیحت میں لگے رہو سمجھا اس کو بند نہ کرو پہلا فائدہ اللہ علیہ سے مراد مطلق عبادت نہیں بلکہ توحید فی عبادت ہے کیا مراد ہے کیا سمجھ رہے ہو زیادہ پیچھے پہلے پہلے دن اصطلاحات کے اندر یا سو بدور ربکوں پر میں سمجھایا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ عبادت کی نہیں بلکہ کس کی دعوت ہے توحید شل عبادت کی آگے کھڑا ہے فلا تجاللہ ہے فلا للہ انداز دلالت کر رہا ہے کہ او بدو کے اندر مطلق عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ توحید پھیل عبادت کا حکم ہے کیونکہ عبادت تو پہلے بھی ہوتی تھی جہاں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ علیہ کے اندر فقط عبادت مراد نہیں بلکہ توحید سے عبادت ہے حاشیے پر بین سطور کہیں یہ لکھا ہوگا پہلو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے کلو عبادت فی القرآن بمان توحید لکھا ہے کلو عبادت فی القرآن بمان توحید ہاں, ہاں، کلو عبادت فی القرآن بمان توحید ہر عبادت کا جہاں بھی ذکر آئے گا پرانے پاک کے اندر وہ توحید کے معنی کے اندر ہے اور وہ مانی کا ہمارا ہے لکھ لیا اچھا اب ایک اور بات سمجھنی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے حالانکہ اکثر جنات اور اکثر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اکثر جنات اور اکثر انسان اللہ پاک کی عبادت تو پھر اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ختم ہو گیا حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے ما شاء اللہ شاہ لم یون جو کچھ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے اللہ نہیں چاہتا تو یہاں اللہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو گئی لیکن واقعی میں عبادت اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت کے خلاف ہو رہا ہے حالانکہ اللہ پاک کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام کچھ سمجھ آیا ہے سوال جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے حضرت کہ اللہ پاک کا ارادہ دو قسم ہے ارادہ کتنی قسم ہے ایک ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہے ارادہ تقوینی ارادہ کتنی قسم ہے ارادہ تشریعی اور ارادہ ارادہ تشریعی کا دوسرا نام رضا ہے دوسرا نام کیا ہے اور ارادہ تکمیلی کا دوسرا نام کیا ہے مشیت ہے اب میں چونکہ ایک مسئلہ مسلسل سمجھایا ہوں لو شاد رحمان عبدنا ہم پر مشیت اور رضا کا فرق میں نے سمجھایا تھا یاد ہے تمہیں اب میں دوبارہ بیان نہیں ہو سکتا وہاں تم نے پڑھ لیا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ مشیت کے اندر تخلف نہیں ہوتا رضا میں تخلف ہوتا ہے مشیت میں تخلف مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا البتہ رضا میں تخلف ہوا کرتا ہے اللہ ایک کام پر راضی ہے بندہ وہ کام نہیں کرتا اور کرتا ہے اللہ راضی ہے نماز پڑھنے میں بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ راضی ہے روزہ رکھنے میں بندہ روزہ نہیں رکھتا مشیت کے اندر تخلف نہیں ہے لیکن رضا کے اندر تخلف بالفاظ دیگر ارادہ تشریعی میں روزہ تخلف نہیں ہے ارادہ اللہ حکمر ارادہ تقوینی میں تخلف نہیں ہے ارادہ تشریعی میں تخلف ہو سکتا ہے جہاں جو اللہ پاک فرما رہے ما خلق الجن والون یہ ارادہ تشریعی ہے کیا ہے ارادہ تشریعی ہے اور ارادہ تشریعی کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ پاک نے رضا اللہ پاک کی اسی کے اندر ہے کہ وہ کیا کریں عبادت کریں اور اللہ کی رضا کے خلاف لوگ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے خلاف ہوا کرتا ہے مشیت کے خلاف رضا کے خلاف ہوتا ہے حضرت آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہیں یہ ہاشی میں ارادہ عبادت تشریعی ہے نہ تکوینی جی۔ لکھا ہے ہاں ارادہ عبادت تشریعی ہے نہ تکوینی یعنی جن اور انس کا عبادت کرنا نہ کرنا اس کے منافی نہیں اور ارادہ تکوینی ہو کر رہتا ہے سمجھا سر مثلا اچھا مجھے مرضی یا خدا موقوف ہوتا ہے بہرحال یہی ہے کہ ارادہ تکوینی جو ہے اس کے اندر تخلف نہیں ہے ارادہ تشریح تخلف ہے اور یہاں ارادہ تشریح مراد ہے بات سمجھ ہے اور سوال میں طرف دیکھو یہاں فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے سورہ آراف میں آئے گا پڑھیں گے بالا قد ذرا انال جہنم کثیر من الجن وال ہم نے بہت سارے جنو انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا کس کے لیے پیدا کیا جہاں فرماتے ہیں کس کے لیے پیدا کیا وہاں فرماتے ہیں جہنم کے لیے پیدا کیا سمجھ رہے ہو یہ تعارف ہو گیا اب اس کا جواب ارد کر رہا ہوں ایک جواب ایک جواب تو یہ ہے کہ یہی جو عرض کیا ہے ابھی کہ ارادہ تشریحی کے اندر تو پیدا کیا کس کے لیے عبادت کے لیے مانا جائے میں راضی اس بات کروں کہ سارے جنات سارے انسان میری عبادت کرنے لگ جائیں لیکن بعض انسانوں کے بارے میں میری مشیت جہنم کی ہو گئی ہے مشیت کس کی ہو گئی ہے رضا کس بات کے لیے اندر ہے ما تل جنا والے انسان ہاں رضا عبادت کے اندر ہے سارے انسان سے متعلق رضا تب ہوگی کہ وہ کیا کرے لے جا بدھوں لیکن بعض انسان کثیر کے بارے میں مشیت کس کی ہو گئی ہے <clears throat> جہنم کی ہو گئی ہے تو وہاں جو ذکر کیا گیا والا کا درانہ کے اندر وہ ارادہ تقوینی اور مشیت کا ہے یہاں جو ذکر ہے ارادہ تشریحی اور رضا کا ہے کہ میں راوی کس پر ہوں عبادت پر لیکن بعض لوگوں کے بارے میں میں چاہتا کس کو ہوں جہنم بات سمجھ ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ ما خلق ماخلت اللہ علیہ یہ ہے اصل حکمت کا بیان کس کا بیان ہے کہ میں نے انسان جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت انسان جہنم میں چلے گئے بہت انسان کہاں چلے گئے ابتدا کس کے لیے ہے لے بدون کے لیے اور انتہا کیا ہوئی ہے درانا لے جہنما سمجھ آیا ہے کتنے جواب ہو گئے ہیں دو یہ سوال بھی ختم اور سوال سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے حالانکہ ملیہ بھی تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کرتے نہیں کرتے یہ درخت عبادت کرتے نہیں کرتے جانور عبادت کرتے ہیں یہ پہاڑ عبادت کرتے ہیں ساری چیز امن شہن اللہ جو سب ہو کہ ہم دے ہر شاہ اللہ کی بیان کرتی ہے تو یہاں پر خاص جنوں انسانوں کا ذکر تو ہے جواب جواب دیا کہ اس عبادت کے اندر دو قیدے ہیں کتنی قیدیں ہیں پہلی قید ہے با اختیار ہونے کی اس عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو اپنے اختیار کے ساتھ قبض اور ارادے کے ساتھ کی جائے اور دوسری قید لگی ہوئی ہے کہ یہ عبادت وہ ہے مراد جو ابتلا اور امتحان کے لیے ہو کس کے لیے ہو ابتلا اور امتحان کے لیے ملائکہ کی عبادت اپنے اختیار کے ساتھ لیکن ابتدا امتحان کے لیے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے اپنی اور چیزوں کے مکلف ہے آکار لیکن شریعت کے تو وہ مکلف نہیں ہے نا جی وہ عبادت جو کر رہے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ لے کر ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا اس لیے کہ ان کے اندر بدی کا مزاج ہی نہیں ہے وہ ہے ہی نیکی نیکی ہے اور جو جانور اور یہ چیزیں یہ درخت پہاڑ ان کی عبادت یہ بھی خارج ہو گئی اس لیے کہ ہم نے کہا عبادت اختیاری مراد ہے اور یہ چیزیں کی یہ عبادت اختیاری غیر اختیاری ہے سمجھا نا صحیح <clears throat> ان کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ ان کو اختیار دیا جاتا کچھ سمجھ آئیے بات حاشیہ پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے عبادت ابتلا ان و اختیارن لکھ لو لکھ لو خاشیے کو دیکھو ہمت کرو دیر ہو جائے گی ان اختیار ان اختیار اچھا آگے لکھو ساتھ عبادت الملائکت عبادت الملائکت لیست للابتلاء عبادت الملائکت لیست للابتلاء ابتلا

لیا سمجھ بھی آ گئی ہے بات اب کرو مانا اللہ لیا مگر صرف تاکہ میری عبادت کریں لکھا عبادت با اختیار کریں عبادت بس ٹھیک ہے حاشیے پر لکھوا دیا ہے میں نے سب کچھ کرو مانا ہاں پہلے سمجھ لو حضرت نفع نفا دو قسم ہے کتنی قسم ہے بل واسطہ اور بلا واسطہ بل واسطہ اور بلا واسطہ بلا واسطہ تو یہ ہے کہ براہ راست مثلا زید تمہارا استاد ہے یا مرشد ہے سمجھا یا کوئی نیک انسان ہے اور تم اس کو ہدیہ دیتے ہو کوئی چیز تحفہ پیش کرتے ہو تو تم نے اس کو بلا واسطہ نفع پہنچائے براہ راست تو اور نفع بل واسطہ مثلا زید کے بیٹے کو تم نے پیسے دے دیے زید کے بیٹے کو تم نے کپڑے دے دیے تو وہ اصل تو نفع اس لڑکے کو پہنچ رہا ہے لیکن بل واسطہ نفع پر زید کو بھی تو پہنچ رہا ہے نا جی اللہ فرماتے ہیں نہ میں تم سے بل واسطہ نفع چاہتا ہوں نہ بلا واسطہ نفع چاہتا ہوں سمجھ رہے ہو ما ادو نفی نفع بل واسطہ ہے نفی نفع بل واسطہ بل واسطہ نفی نفے کی نفی ہے نہیں ارادہ کرتا میں نہیں چاہتا میں ان سے مر رزق یعنی روزی رزق کس کی خالق کی کس کی ہاں لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میری مخلوق کو کھلاؤ تاکہ مجھے بل واسطہ نفع پہنچے میں تمہیں بل واسطہ نفع تم سے نہیں لینا چاہتا میں یہ نہیں کہتا کہ میری مخلوق کو کھلاؤ کچھ سمجھا ہے جی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کو کھلاؤ سمجھا نہیں ارادہ کرتا میں ان سے میرے رز روزی رزق کا سمجھا سمجھا کی میری طرف دیکھو سوال ہے اللہ فرماتے ہیں میں تم سے اپنی مخلوق کی روزی کا مطالبہ حالانکہ اللہ نے تو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ بیوی کو خرچہ دو بچوں کو خرچہ دو نفقہ دو سکنا دو ہے نہیں ہے اگر ادھر تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ میری مخلوق کو روزی دو ادھر اللہ کہتا ہے کہ بیوی بی کا نسخہ واجب ہے سکنا واجب ہے بچوں کا خرچہ واجب ہے والدین کا خرچہ واجب ہے کیا سمجھ رہے ہو جواب جواب یہ کہ یہ آل و عیال کو دینا یہ انفاق ہے یہ ارزاق نہیں کیا ہے یہ خرچ کرنا ہے دینے والا کون ہے اللہ اگر نہ دے تو ہم کہاں سے خرچ کریں گے یہ انصاف ہے اور انضاف حاشے پر بین سطور ضرور لکھا ہے دیکھو آل و عیال کے نفقے کا وجوب انفاق ہے ارزاق نہیں انفاق ہے ارزاق نہیں آئے اور نہیں ہم نہیں ارادہ کرتا میں ان سے مل رکھ کے روزی رزق مخلوق کی وما دو نمبر دو نفی نفا بلا واسطہ نفی نفا بلا واسطہ اور نہیں ارادہ کرتا میں انجو تیمون ہے کھلائے وہ مجھے یہ کہ مجھے کھلائے مجھے خود کھلائے یہ بھی مجھے ضرورت ہے اللہ علت نفی اول پہلی پہلی نفی کیا تھی کہ میں مخلوق کی روزی تو ان سے نہیں چاہتا کیوں ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ پاک وہ یہ روزیاں دینے والا وہ اپنی مخلوق کو خود روزی دے رہا ہے تمہاری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھا ذلقوت علت نفی ثانی میں خود بھی نہیں کھانا چاہتا کیوں اس لیے کہ صاحب ہے طاقت مضبوط کا وہ خود مضبوط طاقتوں والا ہے کھانا تو وہ کھائے جو محتاج ہوئے دوسرے کا میں خود طاقتوں والا ہوں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے للذین ہوں کیا گیا اب لکھا ہے ہے دنیاوی پگ بے شکواسوں لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ظالم لکھا بے عبادت الغیر الیر ظلم کیا دنوں بن حصہ ہے مثل حصے ان کے ساتھیوں کے ان کے نکل کا یعنی ہم مشرب ہاں میرے سال ہوا یعنی ہم مشرب مشرف پس نہ جلدی مچائیں گے لوگ جلدی نہ مچائیں عذاب آ جائے گا پس بڑی بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر دیا اپنے دن سے وہ جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں اس دن بڑی بربادی ہوگی بس حضرت سورہ وطور جو ہے نا سورہ وطور اس کا ربط مقبل کے ساتھ میں نے سمجھا دیا ہے اس کے اندر اس سے پہلے سورہ کون تھی اس میں کیا تھا دینا ہاں جو کچھ تم وعدے دیے جاتے واقع ہوگا جدا سدا بھی واقع ہوں گے اب فرمائیں گے عذاب رب کا لگا لگاپ ہاں تو اس جزا سزا کو روک بھی کوئی نہیں سکے گا اس کو دفاع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سمجھیے بات بات اچھا سر اب کرو مانا حضرت ابتدا کے اندر تو جزا سزا کے لیے دلائل ہیں سمجھا سی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو دلیلیں اکلی آئے ہیں کتنی ہاں، یہ مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور بشارت بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے تخویف اور بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وقور و کتاب مفتور فی رقن منشور ول بیت المامور و سقف المرفوع ول بار المسور ان عذاب رب طلب عقر وقتور ہے نا وقتور قسم ہے تور پہاڑ کی قسم ہے ذکر ہے مکان کا ارادہ ہے مکین کا ذکر ہے ارادہ ہے غرق دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سلب بات ان شاء اللہ ختم ہو جائے گا جی۔ ہر مصیبت کے ختم ہونے کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہے جلدی جاوا دیر ذکر ہے مکان کا ارادہ ہے کیا مطلب ہے ذکر ہے کوہ تور کا ارادہ ہے موسا علیہ السلام کا یعنی موسا علیہ السلام پر جو وہی آئی تھی کوہ تور پر اس میں بھی تھا ان یا تم اکاد نماتا تھا سمجھ نہیں نا بات تھی تو وہاں بھی یہی وہی آئی تھی کہ دلیل نقلی ہے خیال کرنا لیکن دلیل نقلی ہے موسا علیہ السلام قسم ہے تور پہاڑ کی وقتا بھی مستور دلیل نقلی کتب سابقہ ان افعال اللہ تعالی تعالی تعالی غیر معلول بالاغراض سمجھا کہ قال خلقت الجن والانس الا یہ انشاءاللہ بحث آئے گی میں عرض کروں گا او ابتدا سورت بقرہ کے کے اندر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وہاں لام پر انشاءاللہ انشاء اللہ بحث عرض کروں گا کہ معلل ابراد ہیں یا نہیں ہیں <clears throat> وہ کتاب مستور دلیل نقلی از میں تھا پہلی کتابوں سے دلیل ہے اور قسم ہے کتابوں کی جو لکھی ہوئی ہیں اور قسم ہے کتابوں کی جو لکھی ہوئی ہے پہلی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کی قسم یعنی تورات زبور انجیل ان میں بھی یہی مسئلہ موجود تھا رقم منصور بیچ ورق کشادہ کے بیچ ورق کشادہ کے ول بیت المعمور اور کسم ہے بیت معمور کی کی جو دلیل ہے وہی کی طرف اشارہ ہے حضرت حدیث پاک میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کابت اللہ کے اوپر مد مقابل ساتویں آسمان کے اوپر ایک بیت ہے اس کو البیت المعمور کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے روزانہ ستر ہزار فرشتہ اس کا تلاش کرتا ہے اور وہ عالم یہ ہے کہ ایک فرشتہ جب طواف کر لیتا ہے تو کیا مت تک اس کی باری پھر کبھی نہیں آئے گی کتنی اس کا تباہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام اور تقریب میں کی رات کے اوپر تشریف لے گئے جب آپ بیت المامور پر پہنچے تو اس وقت آپ پر وہی نازل ہوئی اور اس وہی میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ قیامت برحق ہے آنے والی ہے کرو منا قسم ہے البیت المامور کی اس گھر کی جو آباد ہے سمجھا نا صحیح مرف ہوئے دلیل عقلی اول طریقہ اور قسم ہے چھت کی جو اونچی اونچی ہوئی ہے یعنی آسمان جس طرح آسمان تمہیں محیط ہے گھیرے ہوئے ہیں تم جتنا بھی بھاگو آسمان سے باہر کبھی نکل نہیں سکتے اسی طرح تم کیا مت احاطے کے اندر ہو کیا مت تمہیں محیط ہے کیا مت ہر حال میں آئے گی تمہیں احاطہ کرے گی ہاں قسم ہے چھت کی وہ چھت جو اونچی کی ہوئی ہے بل بہر المسجور ہے دلیل اکلی نمبر دو اور قسم ہے سمندر کی وہ جو بھرا ہوا ہے سمندر بھرا ہوا جو ہے اس کی قسم ہے کیا مطلب جس طرح سمندر ہمیں محیط ہے اس سے باہر کوئی بندہ نہیں جا سکتا اسی طرح چمک بھی تمہیں چاہے محیط ہے چمک سے باہر تم تو سن رہے ہو قسمیں سمجھ آ گئی ہیں شواہد سارے سمجھ آ گئے تمہیں ایک فائدہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ بکتور کی واب جو ہے یہ تو ہے قسمیہ کیا ہے باقی و کتاب مستور ول بیت المامور و سقف المرفو مرفو بل بارل مزر جیب واپ جو ہے یہ آتفا ہے یہ کون سے واپ ہے یہ آتفا ہے اور یہ کے لیے کتاب مستور کا ہے استور پر تو وہ واپ قسمیہ ساتھ لگے گی سمجھ رہے ہو واو کسمیا جو ہے وہ ایک کھڑی ہے اقتدار کے اندر وہی ہر ایک کے ساتھ لگے گی ہاتھ سے کے طور پر اور یہ جو واو ایک کھڑی ہوئی ہے یہ واو کسمیا نہیں ہے بلکہ کون سی ہے یہ آٹھواں ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ماشاء اللہ سب کچھ ادبر نحب کے بھی امام بیٹھے ہو اب جواب کا سمایا رباب بے شک عذاب تیرے پروردگار کا البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے مالہ من دافن نفی شفاعت قہریہ وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ فرماتے نہیں ہے اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا کوئی بھی اس عذاب کو دفع کرنے والا نہیں ہے تمور اس کما دو لفظ لکھے ہیں ایک لکھا ہے تخویف ہے اور ایک لکھا ہے وقت عذاب عذاب کے وقت کا بیان ہے میری طرف دیکھو مار یا مور مورن کے دو معنی آتے ہیں کتنی معنی آتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے لرزنا یہ اس طرح بندے کو بعض اوقات بخار آتا ہے تو تاری ہو جاتا ہے نا جی یا خوف ہوتا ہے تاری ہو جاتا ہے لرزنا ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی اس کا ہے پھٹ جانا المور الانشقاق کسی چیز کا پھٹ جانا کپڑے کا پھٹ جانا آسمان کا پھٹ جانا کتنی معنی ہو گئے یہاں دونوں معنی جمع دونوں معنی کیا ہے آسمان پہلے جو لڑے گا حرکت کرے گا جس طرح گنزلا آتا ہے حرکت کر کر کے پھر پھٹ جائے گا اس لیے اب خیال کرو مان کرنا ہے یوم تمور سما مورا جس دن کے پھٹے گا آسمان تمور ہوگا مانا جس دن کے پھٹے گا آسمان مورن لرز کر مورن کا من ہاں پہلے لرزے گا پھر پھٹے گا دونوں معنی جمع کرنے ہیں جس دن کے پھٹے گا آسمان مورن کانپ کر لرز کر لرزے گا پہلے پھر پھٹ جائے گا تصویر الجبال و سہرا اور چلیں گے پہاڑ چلنا اور چلیں گے پہاڑ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نبا جب آئے گی تو وہاں عرض کروں گا کہ پہاڑوں پر جیوال پر کئی دور آئیں گے جیوال پر کئی دور آئیں گے ایک دور ان پر تصویروں کہ پہاڑ چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہیں نا بڑے بڑے بادل چلتے ہیں اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے غبار بن کر اور چلیں گے پہاڑ چلنا بس بڑی بربادی ہے اس دن وقت جٹھلانے والوں کے مقدبین پر آپ کا ہے دے اب کا کو جھٹلانے والے جو ہیں ان کے لیے بڑی بربادی ہے اللہ دین احمفی یابون اوساف ہے اوساف مقدبین جٹلانے والوں کے اوساف وہ لوگ جو وہ بیچ بے گوئی کے یلابونا کھیل رہے ہیں بیچ بےحودا گوئی کے کھیل رہے ہیں جو مجھو نار جہنم دا جی جس دن کے دھکیلے جائیں گے وہ طرف آگ جہنم کے دھکیلا جانا سمجھا ان کو دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا پیچھے بھی پڑھ رہے ہو کیونکہ خوشی سے نہیں جائیں گے نا تو جس طرح مجرم تھانے میں جیل میں خوشی سے نہیں جاتا تو اس کو دھکیل کر لے جایا جاتا ہے دھکیلے جائیں گے طرف آگ جہنم کے دھکیلا جانا فجو خرو بن نواسی والے پکڑ پکڑ کے ڈالا جائے گا نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو لکھ لو الا نار جہنم کے نیچے الان جہنم کے نیچے خد بن نوا فی ولا اللہ لیا ہے کرو مانا ہاد ہنار التی تدلیل مجرمین لکھا ہے دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا دو دخ دکھلا کر تو بیان کہا جائے گا دو دخ دکھلا کر ان کو دو دخ دکھلائی جائے گی یہ ہے دو دخ دو دخ بھی قریب کر دی جائے گی نا بہ آ جائے گا انشاءاللہ میدان معاشر میں ہوں گے کھڑے ہوں گے اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہند ہی التی یہ تو جہنم کے اندر داخل کر کے دو دخ دکھلا کر ان کو کہا جائے گا یہ ہے آگ وہ جو تھے تم ساتھ اس کے جٹلایا کرتے تھے جٹلایا کرتے تھے تم افسر ہادا کیا خیال کرو آیا پس جادو ہے یہ جی؟ بتلاؤ حضرت یہ جادو ہے دنیا میں جو تم کہتے ہو کہ جھوٹ ہے کوئی قیامت نہیں ہے کوئی جانب نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ ایا جھوٹ ہے یہ جس طرح کے تم دنیا میں نبی کو کہتے تھے ام ان تم لا تو سرون یا تم نہیں دیکھتے ہو تو سمجھا کہیں تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا اس لوہا اچھا اب تو داخل ہو وہ اس کو اچھا اب تو داخل ہو وہ تو کو پس صبر کرو تم خا صبر صدر کرو تم سوا ان علیہ برابر ہے اوپر تمہارے سوا ان علیہ پر لکھا نہ وا ویلا پر نجات نہ صبر و سکوت پر رحم جی، جی۔ نہ وا ویلا پر نجات نہ صبر و سکون رحم ہوگا سمجھایا ہوں پیچھے سب کچھ ان نماز سواس علت ہے یہ مقبل کی اس لیے کہ سواس سے نہیں بدلا دیے جا رہے ہو تم صرف ان اعمال کا جو رہے تم کرتے رہے صرف ان اعمال کا بدلا ہے یعنی شرک و کفر چونکہ انتہائی بغاوت ہے اس لیے سزا بھی خلود ہے نہیں لکھا ہوا لکھا ہے یعنی شرک و کفر چونکہ انتہائی بغاوت ہے سزا بھی بدلے دیے جا رہے ہو تم صرف ان امال کے جو رہے تم کرتے رہے تم ان المتقین بشارت بے شک متقین سمجھا سی فی جناتن اب آ گئی وہ سباب تنام کمال تنام جناتن پر لکھا سباب تنام نمبر ون یعنی مسکن رہنے کی جگہ مل گئی بیچ باغ آپ کے ہوں گے پر کمال اول کیا لکھا ہے یعنی نیم سے بھرا ہوا آ رہے اور نعمتوں کے اندر ہی نہ کمال نمبر دوم خوش دل ہونے والے بیمار سبب نمبر اول بس سبب اس کے جو دیا ہوگا ان کو ان کے پروردگار نے نمبر دو سبب نمبر دو خوش ہونے کا اور بچایا ہوگا ان کو ان کے رب نے عذاب جہنم سے اللہ مجالہ کلو بشربو کلو بن کر سبب تنا نمبر دو نو اور تقریم مومنین کہا جائے گا عزت کے طور پر کھاتے رہو نمبر تین سبب تنوع اور پیتے رہو ہنی کمال نمبر برابر مزے کے ساتھ کس کے ساتھ مزے کے ساتھ کھاتے پیتے رہو بیما کن تم تاملون اسباب جنت یعنی اسباب جنت بس بب اس کے جو تھے تم عمل کرتے تھے تم دنیا میں تامل دنیا میں جی رہے ہو پیچھے کہ ظہری سبب اعمال ہے حقیقی سبب فضل الہی ہے یا ظہری سبب کا ذکر ہے سبب نمبر چار ہے یہ سبب تنوع نمبر چار اور ساتھ ساتھ کمال نمبر ون بھی ہے اس کے ساتھ بھائی بیٹھنے کی جگہ مل جائے دوسرا سہارا لگانے کی تو یہ کمال ہوگی ہے نا اس کے اندر سہارا لگانے والے اعلیٰ سور مصروفہ اوپر تختوں کے جو قطار میں لگے ہوئے ہیں سمجھا یہ کمال نمبر دو میں یوں قطار میں اٹھے ہوں گے بس وجنا ہوں ساری نعمت ہوں گے لیکن یہ نعمت نہ ہو گئی یہ جی، تو بےکار ہے بس وجنا ہوں نمبر پانچ سباب تناؤ اور شادی کرا دیں گے ہم ان کی بے کمال نمبر ون سات گورے رنگ والیوں کے ان کمال نمبر دو موٹی آنکھوں والیاں بل آمنو نمبر ششم وصل اقربا سبب تنام نمبر چھ ہے وصل سمجھا آیا ہوں پیچھے حامی مومن کے اندر گزر آیا ہے ایک بزرگ ہوگا اس کا درجہ ہے مثلا دسویں درجے پر اوپر اور اس کے قریبی رشتے دار ہیں باپ بھائی بیٹے ماں بیوی وہ ہیں تو ایمان والے ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے لیکن نیکی ان کی کم ہے وہ دسویں درجے پر نہیں پہنچ سکے وہ پانچویں پر بیٹھے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی پانچویں سے دسویں میں لے جائے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اس بزرگ کے درجے کو گھٹا کر ساتواں درجہ بنا دے ان کو اوپر چڑھا کر ساتویں درجے میں لے جائے دو درجے ان کے بڑھا دے تین ان کے گھٹا دے ایسا نہیں ہوگا اس بزرگ کا درجہ نہیں گھٹے گا وہ اوپر والے میں بیٹھا رہے گا نیچے والے اوپر جائیں گے ہاں بلبین آ مانو اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہم ضروریت ہوں اور پیچھے لگی ان کی اولاد ان کی ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا گو امال میں ان سے کم رتبہ تھے گو امال میں ان سے کم رتبہ تھے لیکن اپنا ایمان تھا سمجھا بے ایمان ہے اور اتباع کیا ان کا ان کی اولاد نے ساتھ ایمان سے سمجھا نا الحکنا لاحق کر دیں گے ہم ساتھ ان بزرگوں کے ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں کو لاحق کر دیں گے ہم الحق نا کے نیچے لکھا ہوگا درجہ میں بات میں درجے میں والدین کے سرور و اکرام کے لیے والدین کے سرور سرور و اکرام کے لیے وما التنا اور نہیں کم کریں گے ہم ان مطبوعین سے ان مطبوعین سے ان کے اعمال سے کسی چیز کو ان کے اعمال سے کسی چیز کو بھی کم نہیں کریں گے یعنی باوجہ اس الحاق کے باوجہ اس الحاق کے باوجہ الحاق کے ہم ان کی ان کے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے کرو منا ام بیما کا سب رہی ہے شرط الحاق اللہ فرماتے الحاق کی شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں گے کیونکہ مشرق جو ہے وہ اپنے اعمال شرکیت کی وجہ سے جہنم میں گرفتار رہے گا وہاں سے کبھی خارج نہیں ہوگا کلم ریم بیما کا سب لکھا ہے شرط الحاق یعنی الحاق کے لیے ایمان شرط ہے یعنی الحاق کے لیے ایمان شرط ہے کیونکہ ہر انسان کافر عمران کا معنی عمران کا معنی مرد نہیں ہے کیونکہ جو عورتیں کافر ہیں وہ بھی تو گرفتار ہوں گی نا عمران کا مانا انسان لیکن نیچے لکھا ہوگا کافرن ادخادن ہر انسان کافر بیما کا سبا بس اب اب ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا جی شر کے کون سے اعمال کرتا رہا من شر کے ان گرفتار ہوگا رہین ان کا مانا گرفتار ہوگا امدد نہ ہوں مصاقیہ حضرت یہ لکھا ہے تتیمہ انعام نمبر دو انعام نمبر دو تھا کلو کیا تھا کلو کھاؤ اب اس کا تطمہ ہے اور لگاتار دیں گے ہم ان کو یہ کمال نمبر ون ہے اور لگاتار دیں گے ہم ان کو بے فاقیت میوے ولحمل کمال نمبر دو اور گوشت ان چیزوں کا جو وہ خواہش کریں گے ان چیزوں کا جو وہ یہ کبھی کمال ہے یہ تنازع او انعام نمبر تین کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا تتیما انعام نمبر تین ہے نمبر تین انعام کیا تھا وشربو کیا تھا پیو ہونا سمجھا کہیں چھینا جھپٹی کریں گے آپس میں کیا مانا سمجھ رہے ہو چھینا جھپٹی ایک تو ہوتا ہے نا جھگڑا ہو گیا وہ چھین رہا ہے وہ چھین رہا ہے دوسرا ساتھی آپس میں دوست جب بیٹھتے ہیں تو مچھری کے طور پر ایک پی رہا ہوتا تو دوسرا چھین لیتا ہے تو سمجھ رہے ہو یہ وہی مانا ہے چھینا جھپٹی کریں گے چیا اس جنت کے اندر کاسن ایک پیالے میں سمجھا سی <clears throat> نیچے اوپر بین ستور حاشیے پر یہ لفظ ہے کہیں بطور خوش طبعی کے جس طرح دنیا میں احباب سمجھا سی اللہ جنت نصیب سے معلوم بغیر حساب و کتاب کے نصیب سے مارے گا یہ تنازع ہونا چھینا جھپٹی کریں گے آپس کے اندر اس جنت کے اندر پیالے پر لا لغو نفیا کمال نمبر ون وہ شراب کا پیالہ ہوگا ایسا پیالہ ہوگا کہ لا لغو نفیا نہیں ہوگی کوئی غلط بات بیچ اس کے نہیں ہوگی کوئی لاگو کمانا غلط بات کوئی نہیں ہوگی باوجہ نشہ نہ ہونے کے باوجہ کیونکہ اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا انسان نشے میں آتا ہے تو غلط بات کرتا ہے بک بک کرتا ہے کوئی نشہ نہیں ہوگا کوئی غلط بات نہیں ہوگی بلا تفیم نمبر دو اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا اور نہ کوئی آ کے نشے میں آ کر بندہ گناہ کے کام کرتا ہے کوئی غلط بات نہیں ہوگی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا وجہ کو پھر آ گیا تتیمہ انعام نمبر دو و تین نمبر دو کلو مشرف دونوں کا تتیمہ ہے اور آئیں جائیں گے اوپر ان کے آئیں جائیں گے اوپر ان کے کیوں آئیں جائیں گے فواقع وغیرہ لانے کے لیے فواقع وغیرہ جانے کے لیے آئیں جائیں گے اوپر ان کے لہم لڑکے لہم جو خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے لہم کا منع ان کے لیے یعنی خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے کا ان گویا کہ وہ لو لو ان کمال نمبر اول ہے نچل کا ہے گویا کہ وہ غایت حسن و جمال سے غایت و جمال سے گویا کہ وہ موتی ہیں مقنون و نمبر دو چھپے ہوئے کمال نمبر دو چھپے ہوئے کہ ذرا غبار بھی ان پر نہیں پڑی ذرا غبار بھی ان پر بالکل جس طرح موتی کو چھپا کر رکھتے ہو بالکل وہ چمکنے والا صاف ستھرا اس طرح ان کی شکلیں ہوں گی گویا کہ وہ موتی ہے چھپے ہوئے آپ والا باغ ہوں انعام نمبر سات ہے لیکن یہ مصیرت روحانی ہے چاہے لکھا ہوا سبحان اللہ جنت میں بیٹھیں گے خوش ہوں گے کہیں گے الحمدللہ دنیا کے اندر ہم خدا سے ڈرتے رہے توحید ہم نے قبول کی شرط کبھی قریب نہیں گئے اچھے کام کرتے رہے آج اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے سبحان اللہ وہ اکبر باز و ملا بازیت سالون اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض کے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے سوال کریں گے پالو انا کہیں گے درمیان گفتگو کے درمیان یہ بھی کہیں گے انا کنا بے شک ہم تھے ہم کنا قبل کا سباب فوج نمبر ون طریقہ کامیابی کی نشان سبب بے شک ہم تھے ہم و اس سے پہلے جانی یعنی دنیا میں اپنے احل کے اندر مشفقین ڈرنے والے من اللہ علیہ پس احسان فرمایا اللہ نے اوپر ہمارے عذاب سموم اور بچا لیا ہمیں عذاب اس گرمی سے اس گرم جہنم کی آگ سے ہمیں اس نے محفوظ کر لیا انا کنا نمبر دوم ہے سبب فوج نمبر دوم ہے بے شکم تھے ہم من قبلو آج سے پہلے نہ دو ہو صرف اسی کو پکارا کرتے تھے سب اسی کو نہ دوح کا مانا نہ ابو دو مبحدین عبادت کرتے تھے ہم صرف اسی کی سچا منت پکار پھیرے نظر نیاز طواف منت مالی بدنی نشانی ساری باتیں ہم صرف اسی کی کرتے تھے مبحد تھے ہم توحیدی تھے جلال والا صرف اسے پکارا کرتے تھے ہم الرحیم بے شک اللہ پاگو یہ بڑا احسان کرنے والا اور وہ بڑا مہربان ہے اس نے ہمارے اوپر آج احسان اور فرمایا مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں عذاب سے بچا لیا اللہ مجالنا میں بس حضرت اب نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور حضرت کا فریدہ بھی بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ حضرت پر جو وہ اعتراض کرتے تھے ان کے بھی جوابات ہیں اب زکر کے نیچے لکھا ہے تسلی فرید نبویہ تسلی اور ہاں پس نصیحت کرتے رہو آپ آپ پر جو اعتراضات کرتے ہیں شاہر مجنون شاعر وغیرہ کہتے ہیں آپ ان کے اعتراضات کی پرواہ مت فرماؤ آپ ان کو تبلیغ کرتے رہو بس تبلیغ کرتا نصیحت کرتا رہ, کرتے رہو فما انت نعمت ربے کا پس نہیں ہو آپ ساتھ نعمت اپنے پروردگار سے بے کاہن کاہن جنو سے خبریں لینے والا بلا مجنون اور نہ پاگل وہ جو آپ کو کبھی کاہن کہتے تھے یہ جنو سے خبریں لیتا ہے کبھی مجنون کہتے تھے یہ پاگل ہے حضرت آپ پر اللہ کا کرم ہے آپ پر اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسانات ہیں آپ نہ کاہن ہیں اور نہ آپ مجنون ہیں پتہ نہیں ہو آپ ساتھ نعمت اپنے پروردگار کے کاہن جنوں سے خبریں لینے والا اور نہ وہ پاگل ام پول نہ شاعر پھر شکوا گیا یہ تیسرا سوال ہے وہ علاوہ کاہن مجنون کے علاوہ نہیں لکھا ہوا ام پولون کے نیچے ضرور اوپر نیچے کہیں ہوگا نیل تو لکھ لو اوپر علاوہ کاہن مجنون کے علاوہ کاہن مجنون کے علاوہ کاہن مجنون کے آیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ تو شاعر ہے کیا ہے میں تب دیکھو ایک بات سمجھا دوں نبی علیہ السلام کو وہ شاعر کیوں ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو آج تک شعر کہا ہی نہیں ماں شیر اباما ان شاء اللہ جائے گا پڑھیں گے حضرت نے تو کبھی شعر پڑھا ہی نہیں تو وہ کیسے حضرت کو شاعر کہتے ہیں جواب جواب یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلاط و تسلیم پر نادر ہوتا یہ قرآن پاک قرآن پاک جو ہے یہ مسجہ کلام ہے کیا ہے سجا بندی کے ساتھ ہے اب دیکھ رہے ہو الٹا چل رہا ہوں میں اوپر جو آیت تم پڑھ رہے ہو کون سی آیت ہے ترجمہ میں کس آیت کا کر رہا ہوں امجون شاعر نہ تربس و نون ہے نہیں ہے اس سے پہلے چاہے بلا مجنون اس سے پہلے پھر نیم شروع ہو گئی الرحیم السموم پھر نون شروع ہو گئی مشفقین یا تو مقنون پھر میم آ گئی تاسیم یہ تم نے صرف میں پڑھا تو میم نون بہن بھائی ہے نہیں ہے یشتہون رہین ہاں گئی پھر پیچھے آ جاؤ آگے سور عین تاملون تاملون تب سرون تو سمجھ رہے ہو جل آبون مقدے بین سمجھ آیا ہے سورت محمد پر نہیں پڑھا جی ساری تحمیم پر ہے اللہ دین کا ہوں سمجھا اس طرح سارے نیم چلے گی آخر تک تو قرآن اللہ تذکرت اللہ خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش الرحمان

وہ مین یفلحون ہوں اس طرح آئے تو یہ کلام مقفا مسجا ہے نا تو گویا کہ یہ شاعر کو شعر پڑ رہا ہے اس لیے آپ کو وہ کیا کہتے تھے شاعر کہتے تھے ہم یہ رونا سمجھا تھی کرو مانا آیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ شاعر ہے انتظار کرتے ہیں ہم ساتھ اس کے حادثے موت کی کی ہم اس کی موت کے منتظر ہیں نعوذ باللہ من کا یہ مرے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی سمجھا انتظار کرتے ہیں ساتھ اس کے حد سے موت کی کل طرب جواب شکوا چلکا ہے جواب شکوا حضرت فرما دو کرو تم کرو انتظار کرو میرے انجام کا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں کو ہوں مجھے بھی تمہارے انجام کا کیا ہے انتظار ہے کرو تم میرے انجام کا انتظار میں بھی تمہارے انجام کا انتظار کر رہا ہوں حضرت فرما دو انتظار کرو تم میرے انجام کا بے شک میں بھی ساتھ ہوں تمہارے منل متربے سینا انتظار کرنے والوں سے کیا مطلب یعنی تم مٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا تم مٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا ہاں خیال کرنا آگے عبارت پڑھو اور مقصود یہ نہیں کہ تم مرو گے میں تو بیان کی بات ہے بیان اور قرآن خاندان اللہ کی بات ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا نا نا مقصد یہ ہے کہ جو کوشش تمہاری ہے کہ میرے اوپر موت آئے گی میرا نام و نشان مٹ جائے گا نہ میرا نام تو قیامت تک باقی رہے گا میرا دین باقی رہے گا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا یہ مراد ہے حضرت فرما دو انتظار کرو تم بے شک میں بھی ساتھ ہوں تمہارے انتظار کرنے والوں سے احلام اچھا ام تامر پر پر کھائے رد مشترک اعتراضات خلاصہ رد مشترک سنو باتوں پر دیکھو تین اعتراض انہوں نے کیے ہیں کاہل مجنون شاعر تو سمجھا ہے کتنے اعتراض ہوئے کاہل اور مجنون کا پہلے جواب دیا فمان تب نعمت رب قب کاہنوں والا اور شاعر کا جواب بعد میں دیا کل طرف بصرف ہے انی ماں کو منل تو ہر سوال کا ایک ایک جواب آ گیا نا جی ہر سوال کا ایک ایک جواب تو اس کے ساتھ خاص ہے اب یہ امتا امرحم والا جو جواب ہے یہ تینوں سوالوں کا مشترک جواب ہے تینوں سوالوں کا تو گویا ہر سوال کے دو جواب ہیں ایک جواب جب مشترک ہے تینوں سوالوں میں اور ایک ان کا خاص خاص جواب ہے ایک ان کا کیا ہے ہاں اب مقصد کیا ایسا ہے تو مقصد سمجھ لو اللہ فرماتے ہیں تم جو کہتے ہو ہم بڑے عقل والے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں تمہارے عقل تمہیں یہی کہتے ہیں کہ خدا کے تغمبر کو تم شاعر کہتے ہو یہی تمہارا عقل ہے سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ ہم شاعر اپنا سمجھدار ہیں بڑے عقیل فہیم ہیں لوکان خیر اما سبقون علیہ ہے اگر یہ کچھ خیر اور اچھی چیز ہوتی تو ہم بڑے اکیلے پہلے ہم اس کو قبول کرتے اچھا تم جو اپنے آپ کو عقل سمجھتے ہو یہی تمہاری عقل ہے کہ خدا کے پیغمبر کو تم شاعر کہتے ہو خدا کے پیغمبر کو تم کاہن اور مجنون کہتے ہو خدا کے کلام کو تم کیا کہتے ہو شیر اور شیر کہتے ہو یہی تمہاری عقل ہے امتا مرحم احلام بہادا آیا حکم کرتے ہیں ان کو عقل ان کے سمجھا جن کے وہ بڑے مدعی ہیں جن کے وہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو پکڑو احلام کے نیچے امتا مرحم احلام احلام ہوں کے نیچے جن کے وہ بڑے مدعی ہیں اب یہ دریا دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور تمہیں گرمی نے پکڑا ہوا ہے کہ دونوں پنکھے چلا رہے ہو تم جن کے وہ بڑے مدعی ہیں جن کے وہ بڑے مدعی ہیں آیا حکم کرتے ہیں ان کو عقل ان سے جن کے وہ بڑے مدعے لہٰذا اس بات کے ساتھ ام ہم قوم تاب ام بے معنی بل ہے ام بے معنی اور اس سے پہلے لفظ مقدر ہے اے لا تمر ہم بے کا اے کا ان کی عقل اس بات کا حکم نہیں کرتے جلال بلکہ یہ قوم ہے تاغون شرارتی اور سرکش یہ شرارتی اور سرکش قوم ہے یہ باقی ان کے عقل کو حکم نہیں کرتے بس ام یقولون ہوں پھر یہ شکوہ آ گیا ہے چاہے شکوا اور یہ اور اعتراض ہے آیا کہتے ہیں کہ تقبل ہوں خود بنا لیا اس نے کو کو قرآن اس نے مت بنا دیا ہے سمجھا سر اچھا خود بنا لیا اس نے اس طرف سے اس کے دو جواب آ رہے ہیں بلہ جو منون یہ تحقیقی جواب ہے کیا ہے اصل وجہ کیا ہے اعتراض اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اعتراض کرنے کا مقصد یہ کہ ایمان لانا نہیں چاہتے ختم بلا یو کہ یعنی یہ تقبل والی بات نہیں بلکہ زد ہے بلکہ نہیں ایمان لانا چاہتے نیچے لکھا ہوگا زد کی وجہ سے تو بولو صحیح بلکہ نہیں ایمان لانا چاہتے زد کی وجہ سے پل تو بے حدیث مسلئی پھر یہ الزامی جواب ہے چاہے اگر میرے پیغمبر نے بنایا ہے تو تم بھی عربی ہو تم بھی بنا کر لے آؤ یہ الزامی جواب ہے جا تو بے حدیثن بس چاہیے لے آئیں وہ بے حدیثن سات کلام کے مثل اس قرآن پاک کے حدیث کا مانا کلام سات کلام کے مثل اس قرآن پاک کے ان قانون صادقین اگر ہیں وہ سچے دعوی تقبل میں جس میں سچے ہیں ام غیر شعین اب یہ زجرات آ رہی ہے ام خلقو من غیر شعین ام الخالقون ام خلق السماوات ام عندهم ام لهم سلم ام له البنات ام تسألهم ام عندهم الغیب ام لهم الہ غیر اللہ یہ ساری کیا ہیں زجرات سمجھا سی <clears throat> جبیر ابن متحم مسلمان ہو گیا تھا بعد کے اندر جبیر کہتا ہے کہ میں بدر کی لڑائی میں قید ہو کر آیا وہ بدر میں ستر کافر قید کر کے آئے تھے نا حضرت نبی علیہ السلام قید ہو کر آیا تو ہم بندھے پڑے تھے مسجد کے اندر نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ تور پڑھی اس کے اندر تو یہ سارا ام ام آ رہا ہے نا تو فرماتے ہیں میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا دل پھٹتا ہے یار میں اٹھتا ہوں اللہ نے جو الزام دیے ہیں بات کو مکمل کر دیا پھر یہ کئی دنوں کے بعد مسلمان ہو گیا تھا یہ ابن ام من غیر شائن خیال کرو اب یہ کیا ہے نظر لکھا ہے اس پر اور لکھا ہے اصل ثانی یعنی توحید کی بات اس کی بات ہے اب سے پہلے جو بات تھی وہ رسالت کی تھی کس کی بات تھی تو شاعر کاہن مجنون متقبل یہ ساری رسالت کی بات ہے اب اصل ثانی توحید کی بات ہے اللہ فرماتے مل کر دیکھو ام خلقو من غیر شہن میرا پیغمبر سمجھا رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے قرآن سنا رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے کیا یہ بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں یہ ان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے مقصد پیدا کیے گئے اس لیے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ان کو ضرورت نہیں ہے ماننے کی ام خلقو کو غیر شعین پہلی شک ہے ذرا خیال کر کے ترجمہ کرو آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ من غیر شعین بلا مقصد من غیر شعین کا مانا سوا اپنے خالق اور مالک کے سمجھا اے من اجل لا شعین کچھ لکھا ہوا ہے یعنی بس مقصد وہ یہ جو میں نے عرض کر دیا ہے ام خلقو من غیر شہر ہے یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی مقصد کے ام ہم الخال یہ دوسری شک ہے یا وہ یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے الخال قون تو نکل گئے اپنے نفسوں کے اپنے نفسوں کے پیدا کرنے والے کیا مطلب ہے ان کا خالق کوئی نہیں ہے جس کا ان کے اوپر حق ہوئے یہ خود اپنے خالق ہے تو سمجھ آیا ہے ان کا کوئی خالق ہوتا تو اس پر اس کا ان کے اوپر کیا ہوتا حق ہوتا لیکن جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہم اپنے خالق خود ہیں اس لیے کسی کا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے آیا یہ پیدا کرنے والے ہیں ان کا کوئی خالق نہیں ہے اپنے آپ کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے ام خلق السماوات والارض پھر یہ زجر آ گئی اور یہ تیسری شک ہے سنو گا یہ جو پیغمبروں کے تابع نہیں ہوتے کیا یہ خدا کے شریک ہیں کیا ہیں اس وجہ سے خدا کا ان پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ حق تو ہوتا ہے نا نچلے پر اور یہ خدا کے شریک اور برابر ہے انہوں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے یہ برابر بن گئے اس لیے اللہ کا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے کچھ سمجھ آیا ہے ہم خلق السماوات سما آیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو لکھا یعنی شریک خدا ہے بس خالقیت میں شریک خدا ہے بس خالقیت میں بلہ روپ ہاں وقف وقف لفظ وقف وقف واد فاد اور فا صفت کے معنی میں اچھا دیکھو مانا کرو وف خالقیت میں لکھ لیا ہے وف خالقیت میں سمجھا سی وف خالقیت کے اندر آیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو یہ خدا کے شریک ہیں وف خالقیت کے اندر بلہ یو قینا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ نہیں یقین کرنا چاہتے توحید کا نہیں یقین کرنا چاہتے یہ یقین لانا نہیں چاہتے اس لیے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے بلہ کے کے یقین نہیں لانا چاہتے ام کا اب حضرت پھر رسالت کی بات شروع ہو گئی ہے کس کی بات ہے یہ زجر ہے اور نیچے لکھا ہے کہیں حادثے پر اور بہت رسالت ہاں اچھا میری طرف دیکھو پیچھے بھی پالا ہے اوپر دیکھو سمجھ لو بات اللہ فرماتے ہیں یہ جو حضرت محمد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے کیا یہ نبوت کے رحمت کے مالک ہیں جس کو چاہے نبی بنائے جس کو نہ چاہے نبی اور انہوں نے چونکہ محمد علیہ السلام کو نبوت نہیں دی اس لیے یہ منکر ہیں کیا سمجھ رہے کیا یہ نبوت والی رحمت کے چاہیں مالک ہیں اور چونکہ انہوں مالک یہ ہیں انہوں نے محمد علیہ السلام کو نبوت نہیں دی اس لیے اس کی نبوت کو مانتے نہیں ہے چونکہ یہ اس کی نبوت کو مانیں گے جس کو خود نبوت عطا کریں گے ایک صورت دوسری صورت یا مالک تو میں ہوں لیکن میں نے ان کو داروغ اور نگران بنایا ہے خزانے کا مالک تو اللہ کہتا ہے میں ہوں لیکن میں نے ان کو کیا بنا دیا ہے نگران بنایا ہے داروغ بنایا ہے کہ تم نگرانی کرو اور چونکہ ان کے ذریعے سے نبوت نہیں دی گئی محمد علیہ السلام کو اس لیے یہ ناراض ہے کوئی سمجھ آئیے گا ام اینڈ دا ربے کا کیا لکھا ہے نصیب خزائے کہ آپ خزائن کے مالک نہیں ہیں آیا ان کے ہاں ہیں خزائن رب تیرے کے خزائن نعمتوں اور رحمتوں کے نعمتوں اور رحمتوں کے یعنی یہ یعنی یہ بات ام المل سے پیرون نفی حاکمیت پہلے تھا نفی مختاریت اب ہے نفی حاکمیت آیا یہی ہیں داروغے اور نگران محکمہ نبوت کے طریقہ محکمہ ہے یہ دار ہو گئے ہیں اور یہ نگران ہیں ام لہم سلم پھر گجر آ گئی کیا آ گئی گجر آ گئی ہے خیال کرو ذرا مانے کا آیا واسطے ان کے سیڑھی ہے آیا واسطے ان کے سیڑھی ہے آیا واسطے ان کے سیڑھی ہے سمجھا تھی جس پر چڑھ کر یہ سن آتے ہیں باتیں جس کا میں اونا نا سن آتے ہیں باتیں آسمان کی فی ہے اس سیڑھی پر چڑھ کر اس سیڑھی میں چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن آتے ہیں کیا باتیں سن آتے ہیں کہ محمد